کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور خدا ہے پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں